ونسله جهنم وساءت مصيرا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم ہماری قوم کل آنے والے دن کے لیے تیار بیٹھی ہے مختلف منقرات اور معصیتوں میں ڈوب جانے کے لیے کل اس قوم نے جو کہ لٹی ہوئی اور پسی ہوئی قوم ہے جو غربت کی حدود کو بھی کراس کر چکی ہے جس کا ہر بچہ مقروض ہے اس قوم نے کل نئے سال کی مناسبت سے بہت سی شیطانی حرکات انجام دینی ہے جن میں موسیقی کی محافل مرد و زن کا اختلاط اور مختلف آتش بازیوں اور دھماکوں کے ذریعے مال کا اطلاف اور اصراف تفریحی مقامات کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بھر دینا بدکاری اور زنا جیسی انتہائی بدترین معصیتوں کا ارتکاب یہ سارے کام کل انجام دیے جائیں سنا ہے کہ یو اے کی جو فلائٹیں جا رہی ہیں ان میں آج کل جگہ نہیں ہے کہ اس قوم کے لاتعداد افراد اس رات کے لیے دبئی کا رخ کریں گے اور وہاں جا کر کیا کچھ کریں گے الامان والحفیظ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نئے سال کی مناسبت سے جو کچھ انجام دینے کی سوچ بن چکی ہے ان کا شریعت سے کیا تعلق ہے شریعت کی رہنمائی کیا ہے اور ہمارا دین ہمیں کیا سمجھاتا اور سکھاتا ہے یہ بات تو معلوم ہے کہ نئے سال کی مناسبت سے تقاریب کا اہتمام اور خوشی منانا مبارکباد دینا یہ سارے امور ہماری شریعت کے خلاف ہیں اور ان سب کا تعلق کفار کی سوچ ان کی فکر اور ان کے دین سے ہے یہ یہود و نصارہ اور حنود کے افعال ہیں جنہیں ہم اختیار کر کے اپنے آپ کو ایک ترقی یافتہ قوم قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں جسے ایک عروج اور ترقی کے امور میں سے قرار دیا جاتا ہے حالانکہ ہماری تمام تر رفتوں اور بلندیوں کا انحصار ہمارے دین کے ساتھ ہے امیر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قوم اعزن اللہ بالاسلام اسلام ہم وہ قوم ہیں جن کی تمام تر عزت رفعت بلندی اور غلبہ ہمارے اسلام کے ساتھ ہے ہمارے دین کے ساتھ مربوط ہے اور منسلک ہے فعیدہ طلب نہ ہو فی ہی اضل اللہ اور اگر ہم اپنی ترقی عروج اور غلبے کے راستے اپنے دین کے علاوہ کسی اور جگہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں ذلیل کر دے گا اور ہم ذلیل ہو رہے ہیں ہماری تمام تر رفعت اور ترقی ہمارے دین کے ساتھ منسلک ہے اور دین سے ہٹ کر ہر اقدام احانت اور ذلت پر منتج اور قائم ہوتا ہے اس پر مستضاد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں اور بہت سے قبی امور کا ارتکاب جو اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دیتا ہے گزشتہ مہینے گلگت کے سفر کا اتفاق ہوا اور ہم گلگت سے خنجراب کی طرف جا رہے تھے راستے میں ایک جھیل دکھائی گئی عطا آباد جھیل کے نام سے یہ جھیل جو آج کل تفریحی مرکز بنا ہوا ہے یہ اللہ رب العزت کے عذاب اللہ تعالیٰ کے غیر اور غضب اور غصے کی ایک علامت ہے اور نشاندہی اللہ تعالیٰ نے پانی کہاں سے بھیجا ایک بستی کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کے بالمقابل ایک بستی اور تھی جہاں کے مکین رقص و سرود اور موسیقی کی مجالس قائم کیے بیٹھے تھے اور ان کو اللہ کے عذاب کا خوف نہیں تھا اور پانی واپس پلٹا اور اس بے حیا قوم کو بھی تباہ و برباد کر گیا ان کے نشانات موجود ہیں گھروں کی بنیادیں نظر آتی ہیں اکھڑے ہوئے درخت دکھائی دیتے ہیں مگر مکین نیست و نابود ہو چکے ہیں اللہ رب العزت اپنی آیات اپنے بندوں کو دکھاتا ہے تاکہ بندے لوٹ آئیں رجوع اختیار کر لیں توبت النسوخ کا راستہ اپنا لیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نئے سال کی مناسبت سے یہ پروگرام مرد و زن کا اختلاط یہ یہود و نصارہ کا دین ہے ان کی اختراع ہے جسے ہم اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ اپنا رہے ہیں اور یہ چیز شریعت اسلامیہ کے عقیدے کے خلاف ہے ہمارا ایک عقیدہ البلا البرا کے نام سے کہ محبت اور دشمنی محبت اور نفرت ان دونوں کی بنیاد ہمارا دین ہے عقیدہ توحید جسے ایک حدیث میں حب و فلّہ ولبغد اللہ سے بیان کیا گیا کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور عداوت و دشمنی اور نفرت بھی اللہ تعالی کے لیے من احب اللہ و ابغب اللہ و اللہ و منا اللہ فقط استقمد المان جس شخص نے محبت کی تو اللہ کے لیے اور نفرت کی تو اللہ کے لیے مال خرچ کیا تو اللہ کے لیے اور مال روکا تو اللہ کے لیے اس کا ایمان مکمل ہو گیا اوثق اور ایمان الحب و فلاہل وف اللہ ایمان کا جو سب سے مضبوط کنڈا ہے سب سے مضبوط کڑی یہ دین اسلام ایک زنجیر ہے اور اس زنجیر کی کڑیاں باہم مربوط ہیں سب سے مضبوط کڑی اس شخص کے پاس ہے یعنی سب سے مضبوط ایمان اس شخص کا ہے جو اپنی محبت اور نفرت کی بنیادوں کو پہچانتا ہے جسے معلوم ہے کہ محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور نفرت اور عداوت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا ایمان سب سے مضبوط ہے اس کا عقیدہ سب سے مستحکم ہے اور اس کے ایمان کی کڑیاں سب سے ٹھوس اور مضبوط ہیں اور اسی محبت اور نفرت کے بہت سے مظاہر ہیں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت مشرقین اور کفار سے نفرت جس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے سارے جو امور ہیں حرکات ہیں جس کو وہ دین سمجھتے ہیں ان سے یکسر پہلو تہی برتی جائے اعراض کیا جائے ان سے نفرت اختیار کی جائے اور ان کی طرف جھانکا بھی نہ جائے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور نفرت کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے یہ اس کے مظاہر میں سے اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خصوصی اہتمام کیا کرتے بلکہ آپ کا فرمان ہے کہ خالف الہود ابن نفارہ یہود و نصارہ کی چن چن کر مخالفت کرو یہ قومیں دونوں نفرت اور حقارت کے قابل ہیں یہ کسی عزت کے مستحق نہیں ہے وحیدہ بالحم فطریق فصر اد عقی کسی یہودی کو عیسائی کو آتا ہوا دیکھو تو اپنے بازو پھیلا لو اور کوشش کرو کہ ان کا راستہ تنگ کر دیا جائے اس قدر یہ اس زمین کا بوجھ ہے اور تحقیر اور تزلیل کے مستحق ہیں اور اگر ہم ان کے افکار کو اپنائیں ان کی پالیسیوں کو اپنائیں تو یہ تو اس عقیدے کے بالکل منافی جو قوم قابل نفرت ہے ان کی تمام حرکات قابل نفرت ہے ان کا لباس قطع حرکات و سکنات سب کے سب قابل نفرت نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ایاکم کو متناڑ آج کہ زیادہ زیب و زینت سے بچو اور کفار کے لباس میں وضاقتہ میں ان کے تشبہ سے بچو ایسا لباس نہ پہنو جو کفار پہنتے ایسی وزا نہ اپناؤ جو کفار اپناتے اس سے بچو اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے اجتنب اعداء اللہ فی عید بچو اللہ کے دشمنوں سے ان کے تہوار اختیار کرنے سے یہ ہیپی نیو ایئر یہ کفار کا تہوار ہے یہود و نصارہ کا تہوار ہے تم اس سے بچو اس کے قریب بھی نہ جاؤ جب یہ تہوار آتا ہے تو لوگ دو طرح کے نظر آتے ہیں ایک تو باقاعدہ اس میں شریک ہوتے ہیں اور باقاعدہ انہی کی طرح کی حرکات انجام دیتے ہیں فحاشی اور دعارہ کے مقامات آباد ہوتے ہیں بری طرح مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے وہ والدین آفرین کے قابل ہیں جو اپنی بیٹیوں کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں کہ اس نئے سال کی مناسبت سے جاؤ دنگے اور فساد کرو شیطان کو دعوت دو اس دیاست کا کوئی علاج ہے یہ دیوس ماں باپ کوئی ہے ان کا علاج کرنے والا جو اپنی نوجوان بیٹیوں کو بلکہ نوجوان اولاد کو گھروں سے باہر بھیجنے اور رات بھر باہر گزارنے کے عمل کو پسند کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ترقی کی راہ میں جو بہت سی رکاوٹیں ہیں ان میں سے ایک رکاوٹ یہ کل کا دن ہے جس کا گورنمنٹ کوئی اہتمام نہیں کرتی بلکہ ایسے انتظامات کرتی ہے کہ اس رات فحاشی اور اریانی کی طرف مائل لوگوں کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں ٹریفک منظم کی جائے مرتب کی جائے اور باقاعدہ ایک نگرانی کی جائے تاکہ وہ ایک پہرے میں اپنے سارے کام ساری حرکات انجام دے سکے اور پیارے پیغمبر کا فرمان کیا ہے کہ کفار جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے تہوار اپنانے سے بچو تو کچھ لوگ تو باقاعدہ وہی حرکات انجام دیتے ہیں جو کفار انجام دیتے ہیں باقاعدہ ان کے وجود سے کلب آباد ہوتے ہیں اور ایسے مقامات کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں جہاں فحاشی اور یعنی اور زنا جیسے بدحیبت امور کا ارتکاب ہوتا ہے اور کچھ لوگ گھروں سے باہر جاتے ہیں تماش بینی کے لیے کہ دیکھیں رونقیں دیکھیں اور ہم بھی کچھ تماش بینی کریں یہ لوگ بھی انہی میں شامل ہیں جو ان حرکات کو انجام دیتے ہیں جو ان رونقوں کے بڑھانے کا سبب بنتے ہیں دین اسلام کی غیرت کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے دیکھا کہ اہل مدینہ لہم یومان یل ابو نفی ان کے لیے دو دن ہیں دو دن ان کے پاس تھے ان دو دنوں میں وہ کھیلا کرتے تھے اور کچھ تماشے وغیرہ اختیار کیا کرتے تھے کھیلنے کا معنی یہ کہ ایک خوشی کا اظہار جس میں کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو برائی آج کل دکھائی دیتی ہے بلکہ مختلف مشقیں کرنا کھیلنا کودنا عورتیں اپنے مقامات پر مرد اپنے مقامات پر نبی علیہ السلام نے سوال کیا ماں ہادان یومن یہ دو دن کیا ہیں تم ان دو دنوں میں خوشی کا اہتمام کیوں کرتے ہو تو لوگوں نے جواب دیا کہ ہادان یومن کن نہ لاگو سی ماں یہ دو دن ہمارے شروع سے چلے آ رہے جاہلیت کے دور سے بے سے قبل بھی یہ دو دن موجود تھے ہنسا کرتے تھے کھیلا کرتے تھے اور اب تک وہ رسم قائم ہے جاہلیت کے دور سے یہ دو دن چلے آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا قد عبد رقم اللہ بہما یومین اللہ رب العزت نے ان دو دنوں کی جگہ تمہیں دو دن اور دے دیے ہیں تم ان دنوں میں کھیلا کودا کرو ان دنوں میں خوشی کا اظہار کیا کرو ان کے بدلے تمہیں دو دن اور دیے جا رہے ہیں ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ یہ ہمارے تہوار ہیں یہ ہماری عیدیں ہیں ہمارے دین کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی عیدوں کو ہم اختیار نہیں کرتے جو کفار کی اختیار کردہ تھی جو جاہلیت کے دور سے چلی آ رہی آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کام ہندوستان کے دور سے ہو رہا اس کو ہم کیسے روکیں کیسے ختم کریں ہندوستان کا دور کیا حجت اور دین ہے دین تو وحی الہی کا نام اور نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن خوشی کا ہمیں عطا فرما دی بس یہ دو دن ہیں اس کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کو اجتماعی طور پر خوشی کے لیے چن لیا جائے اور ہر سال باقاعدہ خوشی کا اہتمام ہو میلوں کا اہتمام ہو جلس و جلوسوں کا اہتمام ہو ایسا کوئی دین اسلام نے نہیں دیا یہ دین اسلام کی غیرت بلکہ دین تو ایسے امور میں بھی کفار کا تشبہ نہیں چاہتا جو امور عبادت دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین وقتوں میں نماز سے روک دی ایک زوال آفتاب کا وقت دوسرا طلوع طلوع آفتاب کا وقت اور تیسرا غروب آفتاب کا وقت ان تین اوقات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے رک جاؤ انتظار کرو نماز نہیں پڑھ سکتے وجہ کیا ہے یہ تین اوقات جو ہیں یہ سورج کے پجاریوں کی عبادت کے اوقات اور اگر تم بھی ان اوقات میں نماز پڑھتے دکھائی دو گے تو ان سے تشبہ ہوگا اور یہ دین اسلام کی غیرت ہے کہ اس تشبہ کی یہاں کوئی گنجائش نہیں کسی کے مشابت اختیار کرنا اس سے محبت کرنے کے مترادف ہے اور دین اسلام نے بڑے سخت احکام وارد فرما المر و معمن احب انسان کا حشر قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ آج محبت کرے گا جن سے محبت ہے پیار ہے جن سے محبت اور پیار اور تعلق کی پینگیں بڑھاتے ہو اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ اٹھائے گا اگر تمہیں یہود و نصارہ سے محبت ہے جس محبت کی علامت یہ ہے کہ ان کے تہواروں کو تم اپنا تہوار سمجھتے ہو ان کی خوشی کے مواقع کو اپنی خوشی کے مواقع سمجھتے ہو یہ اس محبت کی علامت ہے زبان سے اظہار کرو یا نہ کرو مگر ان کے امور و حرکات کا تشبہ جو ہے یہ ان سے محبت کی علامت ہے اور اللہ رب العزت قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے گا انہی کے ساتھ حشر ہوگا اگر یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے آپ کے صحابہ کے ساتھ ہے صالحین کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ اسی جماعت میں اٹھائے گا اور اگر یہ محبت یہود و حنود و نسارا کے ساتھ ہے تو انہیں کے ساتھ حشر ہوگا اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا منتشبہ بھی قوم انفاہو امن ہوں کہ جو شخص کسی بھی قوم کا تشبہ اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا کسی بھی قوم کے مشابت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا تو کل جو کچھ اس قوم نے کرنا ہے یہ اب تک کرتی آ رہی ہے یہ سراسر یہود و حنود کا تشبہ ہے اور شریعت کا سری حکم موجود ہے کہ اس کا شمار انہی میں سے ہو اگر تم مسلمان ہو اور یہودیوں کے فعل انجام دیتے ہو تو تم یہودی ہو اگر تم مسلمان ہو اور نصارہ کی رسوم انجام دیتے ہو تو تم عیسائی ہو گو تمہارا نام عبداللہ اللہ عبد الرحمان مگر تم عیسائی ہو اگر تم مسلمان ہو اور ہندوانہ رسمیں اپناتے ہو تو تم ہندو ہو من تشبہ قوم قومن ہو پیارے بیگمبر نے یہ فتویٰ عمومی طور پہ صادر فرمایا ہے کہ جو شخص کسی بھی قوم کا تشبہ اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا ہمیں تو ایسے تہواروں میں اپنے بھائی بندوں کی شرکت سے جہاں نصیحت اور عبرت حاصل ہوتی ہے وہاں خوشی بھی خوشی اس چیز کی کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے ایمان تازہ کب ہوتا ہے جب پیارے پیغمبر کی پیش گوئی پوری ہوتی دکھائی دے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے آج سے چودہ سو سال قبل ایک پیش گوئی فرمائی اور اس کی صداقت اور حقانیت سامنے نظر آ جائے تو یقیناً ایمان تازہ ہوگا ایمان میں اضافہ ہوگا نبی نبیر اسلام کی بہت سی پیش گوئیاں پوری ہوتی دکھائی دیتی نبی اسلام کا ایک فرمان سزا تھی اقوام کچھ لوگ آئیں گے یس خمر بل والخمر والمعادف او معادرف قال جو مختلف مناسبتوں سے مختلف چیزیں اپنے لیے حلال کر لیں شراب پینا آلات موسیقی مردوں کے لیے ریشم لہو و لعب کے امور ان کو حلال کر لیں اور کل یہ سارے اقدام آپ کو دکھائی دیں گے ہمارا خناس میڈیا ان مقامات کو چن چن کر دکھائے گا اور ایک ترغیب اور تحریض کا پہلو مزید اجاگر کرے گا پیارے پیغمبر کی ایک اور پیش گوئی لتتبعن سنن من کمل کم حزب بالنعل کہ تم لوگ سابقہ قوموں کی ہو بہ پیروی کرو گے ان کے مکمل پیروکار بن جاؤ گے سابقہ قوموں کی حزب بالنعل اتنی مطابقت اختیار کر لو گے اتنی مشابت اختیار کر لو گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مطابق ہوتا ہے ایک شخص کے دونوں پاؤں کے جوتے بالکل مطابق ہوتے ہیں رنگ میں ڈیزائن میں سائز میں کوئی فرق نہیں ہوتا گویا تم اس طرح سابقہ قوموں کے شعار اور ان کے افکار و دھیان کو اپناؤ گے کہ ایک جوتا وہ تھے اور ایک جوتا تم ہو بالکل مطابقت حتیٰ لو داخلہ عہدم جوہر بن لدخل دخل تو منہ ہو حتیٰ کہ سابقہ قوموں کا کوئی شخص سانے کے بل میں داخل ہوا ہو ایک جانور ہے تو اس امت میں بھی ایک شخص پیدا ہو کر رہے گا جو سانے کے بل میں داخل ہو جس بل میں داخل ہونے کی وجہ نہیں سانا ایک جانور ہے جس کا گوشت حلال ہے کچھ لوگ اس کا ترجمہ گوہ سے کرتے ہیں گوہ کی بل لیکن غم گوہ کو نہیں کہتے گو ایک حرام جانور ہے گوہ اور سانا دونوں کی شکل بالکل ملتی جلتی لیکن عربی میں گوہ کو ورل کہتے ہیں واؤ را اور اور لام سانے کو غب واد اور با تو حدیث میں سانے کا ذکر ہے کہ سابقہ قوما کو کوئی فرد اگر سانے کے بل میں داخل ہوا ہو رہنے کے لیے تو اس امت کا بھی ایک فرد سانے کے بل میں داخل ہو کر رہے گا اس قدر مطابقت ہوگی بلکہ رسول اللہ نے اشاد فرمایا حت لو نہ کہا اماؤ اللہ نہیں ادھر اللہ نہ کہ قوموں کے کسی فرد نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا ہو تو اس امت میں بھی ایک شخص پیدا ہو کر رہے گا جو اپنی ماں سے نکاح کرے گا اس قدر مطابقت ہوگی اور یہ حدیث اللہ کے پیارے بیگمبر کا فرمان صحابہ نے پوچھا الہود و بن نسوارا کہ سابقہ اقوام سے کیا مراد ہے یہودی اور عیسائی مراد ہے فرمایا کہ فمن اگر یہ نہیں تو اور کون ہو سکتے ہاں یہودی اور عیسائی تم لوگ یہود و نصارہ کی ہو مطابقت کرو گے پیروی کرو گے کوئی فرق نہ ہوگا اور آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے یورپ میں کیا ہو رہا ہے اس کے مظاہر کل کراچی میں دیکھ لیجیے لاہور میں اسلام آباد میں دیکھ لیجیے گا اور یہ میڈیا آپ کو دکھائے گا بالکل مطابقت جو حرکات وہ انجام دیتے ہیں وہی حرکات یہاں انجام دی جائیں گے پوری مطابقت اور مشاورت اسلامی عقیدے کی دھجیاں میں گھیری جائیں گی اور فواہش و منقرات کا ارتکاب کر کے اللہ کے غضب کو للکارا جائے گا نبی اسلام کا فرمان ہے بغیر علیہ ربو ان اللہ یغار آپ بندے کو بھی غیرت آتی ہے اور اللہ کو بھی غیرت آتی ہے اور اللہ کو غیرت کب آتی ہے جب کوئی بندہ کسی ایسے فعل کا ارتکاب کر لے جو اللہ نے حرام کیا اور یہ ارتکاب اگر چھپ کر ہو تو یہ معاملہ تھوڑا سا اپنی شدت کے اعتبار سے کم محسوس ہوتا ہے لیکن یہ ارتکاب اگر برسر عام ہو اعلانیہ اللہ کے غضب کو دعوت دی جائے اور فواہش و منقرات کا ارتکاب کیا جائے تو اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے کل امت ہی معافن ان المجاہرین میری پوری امت بخشش کی مستحق ہے مجاہرین کے علاوہ مجاہرین کون ہے دو قسم کے لوگ نمبر ایک وہ لوگ جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں نہ ان کو اللہ کی شرم ہے نہ اللہ کے بندوں کی شرم اور حیا ہے کھلے عام خواہش و منقرات کا ارتکاب کرتے ہیں یہ مجاہر دوسرا مجاہر وہ شخص ہے جو گناہ تو چھپ کر کرتا ہے اللہ نے پردہ ڈال دیا مگر وہ خود ہی اس راز کو فاش کرتا ہے اپنے دوستوں کے بیچ بیٹھ کر ڈھینگے مارتا ہے کل ہم نے یہ کیا اور وہ کیا یہ مظاہر ہے یہ شخص بھی بخشش کا مستحق نہیں ہے اس بات کا مستحق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور اللہ رحم فرمائے اس قوم کے احوال پر کہ برسر عام اللہ کی حدود کو پامال کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکارا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے تاخر زوال زبوں حالی اور بدبختی کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک نمایاں سبب کل والا دن ہے جو آنے والا ہے اس دن میں جو قوم حرکات کا ارتکاب کرے گی اور بے حیائی کے مظاہر ہوں گے اللہ کی حدود کو توڑا جائے گا یہ ایک انتہائی نحس سے بھرپور ایک مقام ہوگا اس قوم کے لیے اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آفیت عطا فرما دے اس راہ پر چلنے کی توفیق دے دے جو راستہ عزت کا راستہ ہے اللہ کی رضا اور محبت کا راستہ ہے اور جو راستہ اخروی کامیابی کا راستہ ہے لقت کام فی رسول اللہ عصمت الحسن تمہارے لیے نمونہ کون ہے آئیڈیل کون ہے مثال کون ہے یہود و ہنو ہندو ہیرو یورپ کے ہیرو ان کا کلچر ان کی ثقافت نہیں تمہارے لیے اس وقت حسن مثال نمونہ اور آئیڈیل ایک شخصیت ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاح من کن نفی وجد اب ہند حلاوت المان تین چیزیں جس شخص میں پیدا ہو گئی اس میں ایمان کی حلاوت آ گئی ایمان کی مٹھاس آ گئی ان اللہ رسول ہو مما سباہ اللہ اس کا رسول اس کے نزدیک ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہو جائے اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہو دل میں یہود و حنود کی محبت نہ ہو بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو اور محبت بھی ایسی جو دنیا کی ساری محبتوں پر غالب ہو دنیا کی ساری محبتوں پر غالب ہو جیسا کہ اللہ کے پیغمبر کی دعا اللہ اصل و حکمک بحبہ میں یو حکمک بحب عمل یو قرآلہ یا اللہ تیری محبت کا سوال ہے ہر اس عمل کی محبت کا سوال ہے جو عمل تیری محبت کے قریب کر دے یا اللہ ہر اس شخص کی محبت کا سوال ہے جو شخص تجھ سے محبت کرتا ہے یعنی پوری محبت کا محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اسی کی محبت اسی سے محبت اسی کے لیے محبت ہر ایسے عمل سے محبت جو اس کی محبت کا باعث بنتے ہیں جو اس کی محبت کا موجب بنتے ہیں اور یا اللہ اپنی محبت میرے لیے ایسی بنا دے میرے دل میں ایسی اتار دے کہ شدت کی گرمی میں ایک شخص سہارا میں شدت کی گرمی میں موت کے منہ میں پڑا ہو اور اس کو اچانک ٹھنڈا پانی مل جائے جس طرح اس کو ٹھنڈے پانی سے محبت ہوگی یا اللہ اس سے بڑھ کر اپنی محبت مجھے عطا فرما دے جو میری بےقراریوں کو دور کر دے میرے دکھوں کا مداوع ہو میری پریشانیوں کا علاج ہو ایسی محبت عطا فرما دے تو یہ ایک مومن کے ایمان کا سمرہ ہے کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے اس کے لیے مثال کیا ہے اس کے لیے آئیڈیل کیا ہے تو ایسے اعمال کا آپ تتبر کیجیے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے اسی کی شریعت نے ترغیب دی ہے ایک موقع پر رسول اللہ وسلم نے فرمایا کہ ما ادری لا قدر مقامی فیکم میں نہیں جانتا اب میں نے تمہارے بیچ کتنا رہنا ہے میری کتنی عمر باقی مجھے معلوم نہیں ہے فخر ابھی بکری عمر تو میں تمہیں یہ نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد دو شخصیتیں آئیں گی ان کی اقتدا کرنا ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ شخصیتیں آئیڈیل اور مثال ہے اللہ کے پیارے بیگمبر ہمیں اس دین کے تعلق سے ان شخصیتوں کی پیروی کا حکم ارشاد فرماتے ہیں نہ یہ کہ تمہارا آئیڈیل یہود و حنود ہو ان کے فیشن کو اپناؤ ان کے بالوں کی کٹنگ کا انداز اختیار کرو ان جیسے کپڑے پہنو جو غلازت سے بھرپور ہوتے ہیں ایک پینٹ خرید لی اور دس سال اس نے گزار دیے جتنی وہ میلی ہوگی اتنا فیشن کے مطابق ہوگی گٹنے کے پاس سے پھٹی ہو رام کے پاس سے پھٹی ہو پنڈلی کے پاس سے پھٹی ہو اتنا وہ شخص ترقی یافتہ ہوگا اتنا وہ شخص فیشن کا مارا ہوا ہوگا حالانکہ انتہائی بدترین اور خلیز قسم کا یہ لباس ہے اور خزیر خلیز قسم کا انداز ہے تم نے ایسا نہیں کرنا تمہارے سامنے اسلام کا شعار ہے اسلام کے احکام ہیں اسلام کے امور ہیں اسلام کی واضح تعلیمات ہیں جو کہ تہارت پر قائم ہے تقوا پر قائم ہے جو کہ تزکیہ پر قائم ہے انہیں تم اپناؤ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے اور قیامت تمہاری جو ہے وہ نجات کا باعث ہو گئی نبی علیہ السلام نے اسلامی شخصیات کو آئیڈیل بنا کر پیش کیا عبداللہ بن بن عیاس نے جب یہ بات ٹھان لی کہ زمانے بھر کے روزے رکھوں گا رات بھر جاگا کروں گا تو رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس میں حسنا پیش کیا حب سیام اللہ سیام و اے عبداللہ اگر تم روزے رکھنا چاہتے ہو تو سب سے بہترین روزے داود علیہ السلام کے روزے ہیں اللہ کو بڑے ہی پسندیدہ ہے تم کم از کم وہ رودے رکھ لیا کرو وہ رودے کیا تھے کان یسوم و یومن یوفر و وہ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے اور ناغا کیا کرتے تھے یعنی آپ نے اسلامی شخصیات کو بطور مثال کے پیش کیے اور ہمیں کہ حب و صلاح اللہ صلاح و داود اور سب سے بہترین نماز بھی اور رات کی عبادت بھی اللہ کے نزدیک داود علیہ السلام کی عبادت ہے کان یہ نام نصف نسبت وہ آدھی رات سویا کرتے تھے وہ یقوم و سود پھر ایک تہائی رات جاگا کرتے تھے وہ یہ نام و پھر چھٹا حصہ دوبارہ سو جاتے تھے جس رات کے چھ گھنٹے ہوں تین گھنٹے سو گئے پھر دو گھنٹے اللہ کی عبادت کی پھر ایک گھنٹہ مزید سو گئے تاکہ جسم کی جو ایک طاقت نشاط بحال رہے اور پوری نشاط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو یہ اللہ تعالیٰ کو نماز سب سے بڑھ کر پسندیدہ ہے تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی غیرت کا اس طرح بیان اور اظہار فرمایا کہ جو اسلامی شخصیات ہیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور صالحین ہیں ان کے کردار کو عقیدے کو مشن کو رہنمائی کے طور پر پیش کیا ہماری غیرتوں کا تقاضا بھی یہ ہونا چاہیے اللہ کے بندو دین کو اسلام کو اسلامی شخصیات اور صالحین کو انبیاء و مرسلین کو اور سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اپنے لیے مثال بنا لو اپنے لیے آئیڈیل بنا لو اور دین اسلام کی امانت کو سینوں سے لگا لو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنا حرز جاں بنا لو اور دن رات کا معمول اسی حقیقت پر قائم ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اور اسی دین کے ساتھ چمٹے رہو اخلاقی اعتبار سے بھی عبادت کے اعتبار سے بھی عقیدے کے اعتبار سے بھی عمل کے اعتبار سے بھی ہماری تمام تر محبتوں کا محور دین اسلام ہے اس کے سوا جو بھی ہو کفر ہے کفر کا کلچر ہے جیسا کہ ابھی حدیث آپ نے سنی کہ تین چیزیں ایمان کی حلاوت ہیں اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے اور اللہ کے بندوں میں سے کسی سے محبت کر لو اللہ کی رضا کے لیے کہ اس سے ملنا جلنا اللہ کی رضا کے لیے ہو اور تیسری چیز انقذہ اللہ کما یقرا کہ کفر ہو جو کفر کی حرکات ہو کفر کا نظام ہو یا کفر کی ثقافت ہو ان سے اس طرح بغاوت اختیار کر لے نفرت اختیار کر لے جیسے آگ میں جانے سے نفرت اختیار کی ہوئی کون شخص چاہے کہ مجھے اٹھا کر آگ میں ڈال دو اسی طرح آگ سمجھو کفر کو کفر کے شعر کو کفر کی ثقافت کو کفر کے کلچر کو ان کی حرکات و سکنات کو آگ سمجھو جیسے آگ میں کودنا گوارا نہیں پسند نہیں اس طرح کفر کا کوئی بھی نظام اور کوئی بھی ان کی تکلیف یا کوئی بھی ان کا امر تمہاری نفرت کے قابل ہو اس سے دور بھاگو یہ پیارے پیغمبر کی تعلیمات ہے ایسا کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو حلابت ایمانی سے بھر دے گا اسلام کے ساتھ تعلق اسلامی شخصیات کے ساتھ تعلق اور دائیں بائیں جھانک کر بھی نہیں دیکھنے جناب کعب بن مالک آپ جانتے ہیں جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے شریک نہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کے امر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس کا اجتماعی بائیکاٹ کیا اور یہ بائیکاٹ تقریباً دو مہینے کے لگ بھگ جاری رہا کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا کوئی ان سے کلام نہیں کرتا تھا مدینے میں اکیلے پھرتے تھے حتیٰ کہ بیویوں کو بھی الگ رہنے کا حکم دے دیا گیا لیکن دین پر استقامت اور دین کی محبت کا مظہر کیا تھا ملک غسان کا خط آ گیا کہ اے تم بڑے صاحب عقل ہو صاحب بصیرت ہو اور ہمیں یہ سن کر تعجب ہوا کہ تمہارا جو والی امر ہے وہ تم سے ناراض ہے اور پورا مدینہ تمہارا بائیکاٹ اختیار کر چکا آؤ غسان آ جاؤ آدھی حکومت لے لو ہمارا آدھا مال اور سربت لے لو کاب بن مالک نے وہ خط پڑا آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے کہ یا اللہ تیری آزمائشیں تیرے امتحانات میں کیسے ان کا مقابلہ کروں اس قاصد کے سامنے خط پھاڑا ایک تندور جل رہا تھا اس میں وہ پھینک دیا اور اس خط کو جلا دیا اپنی محبت ایمانی کا اظہار کیا عبداللہ بن حضافہ صحمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی انہیں ملک روم نے دعوت دی تھی پورے مملکت روم کا فرما روا اتنی بڑی حکومت یہ کیا آج کا امریکہ اور روس اور ہندوستان ان سب کو ملا لو اس سے بھی بڑی سلطنت تھی ملک روم کی کہا کہ آدھی سلطنت لے لو اور میری حکومت میں شریک ہو جاؤ بس عیسائی بن جاؤ ایسا مدبر انسان اگر ہمیں مل جائے ہم دنیا پر غالب آ سکتے ہیں ہم میں شامل ہو جاؤ آدھی حکومت دے لو اس کے اس آرڈر کو ٹھوکر مار کے اچھال دیا اور کہا کہ تم پوری سلطنت دے دو تب بھی میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک پل کے لیے اپنے دل سے اجلاع کرنے کو گوارا نہیں کروں گا مجھے جلا دو اور مجھے جو فنا کر دو تب بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت اور دین اسلام کی محبت کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے میدان بدر میں لوگوں نے کھوپڑی دیکھی اڑتی ہوئی جا رہی ہے یہ کھوپڑی کس کی تھی ابو بن جراہ کے والد کی اور تلوار کا وار کس کا تھا اس کے بیٹے ابو بن کا جس نے یہ دیکھا کہ میرا باپ کافر ہے مشرق ہے میں مسلمان ہوں میری تلوار کے نیچے آ چکا ہے اب یہ محبت پدری غالب نہیں آ سکتی البلا البرا اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا چنانچہ ایک ایسا وار کیا طاقت سے بھرپور کہ کھوپڑی اچھلتی ہوئی جا رہی ہے اور لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے البلا الفرا آپ کی غیرت کہاں ہے آج یہ غیرتیں کہاں چلی گئیں اور وہ تعلق دین اسلام کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تقاضے آج کہاں چلے گئے آج ہم کیوں یہود و حنود کے کلچر کو اپنا کر ایک فخر کا اظہار کرتے ہیں ڈھینگے بکھیرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اس کو ترقی قرار دیا جاتا ہے اور جو لوگ اس سے دور ہیں اسے ایک عجیب تھرڈ کلاس جو ہے وہ قوم قرار دیا جاتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ بات حق ہے انشاءاللہ کہ پاکستان کا تقاخر اور تاخر اور جو بھی ذلت اور احانت ہے اس کے اسباب میں سے ایک واضح سبب یہ کل کا دن ہے جو آ رہا ہے اس قوم کا اختلاط اس قوم کی فحاشی اور یعنی اس قوم کے بہت سے لوگوں کا بیرونی مقامات پر جا کر فحاشی کا ارتقاب یہ اللہ کے غیر و غضب کو اور اس کی عذاب کو دعوت دینے والا ہے اللہ سے ڈر جاؤ اتق اللہ اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر لو اور یہ دیکھو کہ دین کے تقاضے کیا ہیں اور ہمارا دین کیا چاہتا ہے اور وہ لوگ بھی باخبر رہے جو محض تباش بینی کے لیے جاتے ہیں کہ دیکھے رونق کیسی ہیں چراغاں کیسا ہے لوگ کس طرح گھوم پھر رہے ہیں یہ تماش بینی بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے مقاصد کے خلاف ہیں ودین لا الزور عباد الرحمن وہ ہیں اللہ کے بندے وہ ہیں جو کسی گناہ کے مقام پر جاتے ہی نہیں کچھ لوگ جاتے ہیں کہ چلو جا کر جلوس دے کر یہ مختلف مناسبتوں سے جلوس نکلتے ہیں جا کر دیکھے جائیں تعزیے دیکھے جائیں نہیں یہ سب کا سب مواقع زور ہیں اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو کسی گناہ معصیت اور بدعت کے مقام پر جاتے نہیں الگ تھلگ رہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے بھی اس قسم کی تباش بینی سے روکا ہے تو اللہ کے خوف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کل کے دن کے تعلق سے اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر مقام ہر موقع کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی پابندی کا عزم کرو یہی چیز ہماری رفت اور ترقی کا راز ہے بلو لکان خیر اللہ اگر یہ لوگ صرف وہ کام کرتے رہیں جو میرا پیغمبر ان کو دیتا ہے میرے پیغمبر کی پیروی کرتے رہیں میرے پیغمبر کی اتباع کرتے رہے ہر قسم کی خیر دے دیں گے وہ شد تصویر ثابت قدمی دے دیں گے غلبہ دے دیں گے رفت العروج دے دیں گے ترقی دے دیں گے معاشی استحکام دے دیں گے اور آخرت بھی جو ہے وہ روشن کر دیں گے سجا دیں گے اور فلاح عطا فرما دیں گے یہ سب کا سب مزمر ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی غلامی میں اس در کی فقیری اختیار کر لو تم امیر بن جاؤ گے اس در کی غلامی اختیار کر لو دنیا آخر کی ترقی کا راز یہی ہے بد توفیق عید اللہ تعالیٰ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے اللہ اس شکتی ڈوبتی قوم کو سمجھنے کی توفیق دے دے کہ ہماری نجات اور کامیابی کا راستہ کیا ہے جس راہ پر ہم چل چکے جس روش میں بہ چکے وہ ناکامی کا راستہ ہے تقاقر و جلت کا راستہ ہے جو کہ قطن اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ راستہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے اور ڈھیل کے وقت پکڑے گا بڑی بھیانک کو پکڑ ہوگی بڑا وہ شدید ترین عذاب ہوگا اس ڈھیل کو اپنے لیے خوشی کا باعث نہ سمجھو اللہ کے دائرے پیغمبر کی حدیث بھی ہے ایک قوم نافرمان ہو اور اللہ اس قوم کو نوازے اس قوم کو دنیا بھی ترقیاں دے اور اس کے رزق میں جو اللہ تعالیٰ استحکام پیدا کر دے فہ من اللہ اس سے یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے خوش ہونے کی ترانے کی بات نہیں ہے بلکہ ڈر جاؤ کہ ہم تو نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ ہم کو نواز رہے جس کا معنی اللہ کا ارادہ ہمارے بارہ میں انتہائی عذاب اور انتہائی ذلت پر منتج ہوگا وہ ارادہ بہت ہی خطرناک جو ہے وہ بن جائے گا مستقبل جا کر جب اللہ پکڑ دے گا کیونکہ ایک انسان ایک معصیت کا ارتکاب کرے تو اللہ کے عذاب کی حجت اس پر قائم ہو جاتی مگر عذاب کیوں نہیں آ رہا یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے اور ڈھیل کے بعد پکڑ ہوگی انتہائی بھیانک ہوگی تو اس دن کی آمد سے بچ جاؤ اور اپنے طرز عمل کا جائزہ لو اللہ تعالیٰ کے خوف اور تقوا کے تقاضے اپنے اندر پیدا کرو اللہ پاک سمجھنے کی توفیق قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر اللہ ان الحمد لله رب العالمين الحمد للہ وسلاۃ وسلم علیہ رسول اللہ وبائی بہت سے ساتھیوں نے اپیل بھیجی ہے دعا کے لیے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما دے بالخصوص ایک خاتون مریم آدم ہاسپٹل میں داخل ہیں ان کی صحت کے لیے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے یہ آج کا اعلان جو ہے یہ ایک بڑا ہی مستحق علاقہ ہے کالا باغ گلیات ضلع آباد یہاں ایک گاؤں ہے کیری راکی کے نام سے جہاں پہ الحمد ایک مسجد تعمیر ہو چکی اور لکھا ہے کہ جمعہ اور نمازوں کا اہتمام بھی ہو چکا ہے اور مسجد کی دوسری چھت کی ضرورت ہے دوسری چھت یہاں پر خواتین کے لیے اور بچیوں کی تعلیم کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اور ان علاقوں کا جن لوگوں نے دورہ کر رکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ علاقے کتنے مشکل ہیں اور ان کی زندگی کتنی صعوبتوں سے گزرتی ہے اکثر وہ علاقہ برف باری کی لپیٹ میں رہتا ہے اور لوگوں کی جو حرکات اور سفر وغیرہ مسدود ہو جاتے ہیں اور بہت ہی ایک محدود ان کا ایک طرز زندگی ہے تو پھر بھی ان لوگوں کا مساجد کی تعمیر کرنا مدارس کا اہتمام کرنا اور تعلیم جد و جہد کرنا یہ ایک جہاد سے کم نہیں ہے تو آج یہ اپیل آپ کے سامنے ہے اور تخمینہ جو ہے وہ تقریباً دو لاکھ روپے صرف جو اس چھت کے لیے تو آپ یہ کوشش کریں